حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے نیک بندوں کے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جن نعمتوں اور لذتوں کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی ہے وہ چھوڑو اس حدیث میں وہ مراد نہیں بلکہ ان سے عظیم تر انعامات مراد ہیں چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فلا تعلم نفس ما لهم من جزاء بما كانوا يعملون کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں حضرت ابو صالح رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں من قرات اعین آنکھوں کی ٹھنڈکیں یعنی ٹھنڈک کے اسباب پڑا کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھائیس